دنیا کو جھگڑوں اور نفرتوں سے نکال کر محبت اور دوستی کی فضا پیدا کرنے کا یہ بے مثال موقع جو ہے اسلام فراہم کرتا ہے اسلام جو یہ ہے نا یہ قیام امن کی سب سے بڑی تحریک جو ہے حج کو بنا دیتا ہے اور آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں نا پوری کوشش ہوتی کہ حج کے مہینے جو سب کو معلوم ہے تو ان حکمت والے مہینوں میں امن قائم رہے اور حاجی امن کا سفیر ہوتا ہے مکہ امن کا شہر ہے جس طرح مدینہ بھی حرم ہے اور امن کا شہر ہے وہاں کا گھاس دن کا پتہ کوئی چیز گری پڑی چیز نہیں اٹھانی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچنا پہنچانا ہتھیار لے کر نہیں جانا لباس فاخرا لے کر نہیں جانا رب العالمین کہتا ہے لباس بھی چینج کر لو پھر وہاں ضروریات زندگی کو روکنا غلے کو روکنا ایمان کو داؤ پر لگانے کے برابر ہے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے نزک کو میں نظاب میں نلی میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا تو انسانیت اس وقت جتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہے نا پس رہی ہے بوجھ تلے دبی ہے اس کو امن و سکون کی جتنی ضرورت ہے تو وہ صرف اسلام کے دامن رحمت میں ہے اب شرک کو جہالت سے دنیا کو نکالنا ہے تو سب کو اسلام میں داخل ہونا ہوگا اور پورے کا پورا ہونا ہوگا اگر دنیا کی مالیات ہمیں صحیح کرنی ہوئے تو ہمارا پورا نظام زکوٰۃ نہ صرف مالیات کو درست کرے گا بلکہ ترقی کے نئے دروازے بھی کھول دے گا طبقاتی نظام اور اس طبقاتی کشمکش سے دنیا کو نکالنا ہے تو بھی اسلام کے دامن رحمت نے حج کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا ہمیں اور یہ کام مسلمان تبھی کر سکیں گے جب وہ دنیا میں فرنٹ سیٹرز بن کے آئیں گے تو کہیں دنیا میں نہ بدمنی ہوگی اور وہ بدمنی اس لیے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ حج ہاں، عمرے کا یہ نظام درہم برہم نہ ہو جائے اور یہ سارے مسائل جو دنیا کے ہیں نا وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے اسلام کے سوا کسی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے اور اسلام کے علم برداد یہ ٹریننگ لے کر جو آ رہے ہیں وہ کس لیے آ رہے ہیں مکہ سے کیوں کیسے لوٹیں گے اللہ سے کیا ہے تو پیمان کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دین کو جہاں جہاں میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں کہ واپس آ کے غیر حاضر ہو جاتا ہے حاجی وہ کیوں بھول جاتا ہے واپس آ کے کیوں کسی عظیم اجتماعیت کا حصہ تھا تو ہمیں حج کی روح کو سمجھ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے اگر ہم حج کی روح کو سمجھ لیں تو کروڑوں مسلمان جو ہیں ہر سال نیک ہو جائیں اور ہزاروں غیر مسلم اسلام کے دائرے میں آ جائیں ان کو دیکھ کر اور لاکھوں غیر مسلموں پر اسلام کی دھاک بیٹھ جائے پھر آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے ایک عما ایونٹ جو ہے یہاں پہ رب العالمین خطبہ عرفات کا خطبہ ہے آپ یاد کریں گے عرفات کے دن بہت سی باتیں عرفے کا دن ہے نا وہ پہچان کا دن ہے اللہ کو پہچانے اس زمین کو اس کی حقیقت کو پہچانے کے یہ میدان حشر لگے گا اور اس کو پہچانے کے آپ کس عظیم اجتماعیت کا حصہ ہے کس امت کا حصہ ہے آپ کو ایک ہیں آپ کو ایک امت واحدہ ہیں اور پھر وہاں پہ جو آیت نازل ہوئی تھی تکمیل دین کے لیے تکمیل دین کا تحفہ انسانیت کو حج سے ملا تھا ایک یہودی نے ایک دفعہ عمر فاروق کو کہا کہ امیر المومنین یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے جشن مناتے عید بنا لیتے تو امیر المومنین نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے عرفے کے دن نازل ہوئی تھی اور اسی خوشی میں تو ہم اگلے دن قربانی کرتے اور اللہ کے شکر گزار ہو جاتے کہ اس نے دین ہمارے لیے مکمل کر دیا تو یہ وہ واحد دین ہے جو مکمل ہے جس میں کوئی کمی نہیں کوئی بیشی نہیں ہے اور یہ دین انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے اور یہ آپ کے پاس ہے کمپلیٹ کر دیا اللہ نے عرفے کے دن اس دین کو اب اس دین میں کسی ایڈیشن کسی سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میں چاہوں تو اس میں کچھ اور ایڈ کر دوں اور چاہوں تو کچھ چیزوں کو نکال دوں اور اس کا حلیہ بگاڑتی رہوں نہیں اللہ کہتا میں نے مکمل کر لیا اور اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا اب کوئی اور میں پسند نہیں کروں گا تمہارے لیے اب کسی اور دن کو میں پسند نہیں کرتا اور اسی کو پسند کیا اور اس کو تمہارے لیے مکمل کر دیا یہ کمپلیٹ دین ہے یہ پک اینڈ چوز کا دین نہیں ہے کہ اس کی ایک چیز کو میں لوں اور دوسری کو چھوڑ دوں اس کو میں پورے کے پورے فی کافہ کی تفسیر ہونا ہے حاجی نے کہ پورے پورے کے اس دین میں داخل ہونا ہے اور یہ تکمیل دین کا تحفہ جو ہے نا یہ ہمیں حج ہی سے ملا ہے دیکھیے ایک بات سمجھئے کہ حج اسلام کا صرف مذہبی رکن ہی نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی یعنی قومی اور ملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے دیکھیے حج اما ایونٹ ہے آپ امت واحدہ کا پرکیف نظارہ حج میں دیکھیں گی اس اما ایونٹ سے فائدہ اٹھائیے امت کو ایک کرنا ہے امت کو متحد کرنا ہے اس کے مسائل کا حل خواہ وہ غازبوں کے قتل عام والا مسئلہ ہو روحانی مسئلہ ہو اخلاقی ہو جسمانی ہو گھریلو ہو قانونی ہو مالی ہو عدالتی ہو حکومتی ہو سب مسائل کا حل نکالنا ہے اور سب کا حل اسی میں ہے کہ دین تمہارے لیے مکمل ہو اب کہیں اور سے حل نہیں ملے گا اگر ہر حاجی خطبہ حجت الوداع کو سمجھ کر ایک مسلم ورلڈ آرڈر کی طرح سمجھ کر اس کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹے نا تو آخری حج فلائٹ کے حاجیوں کے اپنے گھروں تک پہنچنے تک دنیا میں انقلاب آ جائے مسلم ورلڈ آرڈر لے کر جب حاجی اپنے گھر تک پہنچے گا تو آخری حج فلائٹ کے پہنچنے تک انقلاب آ جائے دنیا میں جب اتنے لاکھوں حاجی ایک بات کو سمجھ لیں تو اور اس سکتی بلکتی انسانیت کو ایسے عمل لانے والے انقلاب ہی کی ضرورت ہے اور یہی حج کا عالم پیغام ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش پر